مولا رسول سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ماہ رمضان کے روزے رکھے تو یہ ایک ماہ کے روزے اجر میں دس مہینوں کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے پھر جس نے عید الفطر کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ سارا عمل سال بھر کے روزوں کے برابر ہو جائے گا حدیث نمبر چھتیس سو ساٹھ مسند احمد